یونس نے اسی سنت کے ساتھ ابن شہاب سے خبر دی مگر انہوں نے کہا بلا شبہ عبداللہ بن حارث نے انہیں حدیث سنائی اور عبداللہ بن عبداللہ نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چھیاسی